بسم الرحمن شروع اللہ تعالیٰ کا نام نال بے با مہربان مجرے مالو ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تعالیٰ وہ حکم آپ جو ہے تو ان تم اس وقت تک کالی نہ کرو وہ پاک ہے تو اس کی ذات اس شرک से مجھ اچھی ہے जेड़ी یہ لوگ کر رہے ہیں ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا وأنه لا إله إلا تتقون وہ فرشتہ نہ وہی دے گئے اپنا حکم نال اپنا بندہ وچوں جس ور چاہے نازل فرما دے جے تم لوکاں نہ خبردار کر دیو جے میرا تے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہذا تم بس میرا تین ڈرو خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون اس نے اسمانہ نہ زمین نہ برحق پیدا کی ہوئے اس کی ذات اس شرک سے مجھ اچھی ہے جڑی یہ اس نال کر رہا ہے خلق الانسان من نطفت فإذا ہوا خصیم مبین اس نے انسان ایک توپہ پہ پیدا کی ہو پھر وہ چاند چکی کھل مکھلا گھول کرم آلو بن گئے والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون تچھو کر بھی اس سے نے پیدا کیا ہے تھارا واسطہ انما و لباس بھی ہے تو اور بھی فائدہ ہے تو انہا بچو جانا تم خیمی ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ تو ان چوکرم تھاری شان بھی ہے جس کڑی تم شام نو چار گلیا میں تو جس ویلے تم سویرے چرن وقت چھوڑے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ تو بے تھارا پاروے اسا شہر توڑی چاوے لے جائیں کہ تم اتھوڑی جان لانتے بجن نہیں پوچھ سکے تھا بے شک تھرو رب بڑی شفقت آلو مجھ مہربانے والخیل والبغال والحمیر لتوکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون تو اس نے کوڑا تو کچر اور کھوتا پیدا کیا تاکہ تم ان ور سواری کریں تو وہ تھارا واسطے شان بنے تو وہ اسی چیز بھی پیدا کرے جڑی تم نہیں جانتا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ مَجْمَعِينَ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے سدھو رستو دسنو تے کچھ رستہ ڈنگا بھی ہیں تے جیک دے اللہ تعالیٰ چاہتو تاں تم سارا نا سدھا رستہ ورلا دیتو هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وہی ہے جس نے اسمان تے تھرا واسطے پانی بھرایو جس نے تم پینے ہوئی ہیں ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਵੇ ਜਿਸ ਮਤਮ ਮਾਲ ਚਾਰੇ ينبت لكم به الزوع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اس سے نال تھارا واسطے غلو تے زیتون تے کھجور تے داخ اور ہر قسم کا میوہ پیدا کر دے سوچن سمجھن والا واسطے یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون تو اس نے تھرا وقت ہے رات تے تیاری اور دین تے چند کم ملا شوڑے آئیں تو تارا بھی اس سے گا حکم گا بنیا مائیں بے شک اس ماں ان لوگ کا وقت ہے بڑی نشانی ہے جڑا عقل تے کام لیں وَمَا ذَرَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَنِفًا أَلْوَانُهُ ان في ذلك لآية لقوم يذكرون تر رنگ رنگی بھی چیز جڑی اس نے تھارا واسطے زمین میں کھڑا شوڑی ہیں یقیناً انہوں نصیب کھٹن والا واسطے بڑی نشانی ہے وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تب وہی ہے جس نے سمندر مت جس نے سمندر ساری دے دیتو ہے تانجے تم اس وچوں سیرو سیرو ماس کھیں تے اس وچوں گینوں کڈیں جس نہ تم باویں تے تم کشتیاں نہ دیکھیں کہ وہ اس میں پانی نہ چیرتی چلی جائیں تانجے تم اللہ تعالیٰ کو فضل لوڑ سکیں تے تانجے تم شکر کریں وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون تو اس نے زمین ما پہاڑ گاڑ شوڑیا تانی بات تونا لے گا دل کہنا تو اس نے دریا چلا دیتا اور رستہ کٹ دیتا تانی تم اپنی منزل نہ پڑ سکیں وعلامات وبالنجم هم يهتدون تو دوجی نشانی بھی ہیں تے تارا نال بھی لوگ رستہ پاک لو افلا یا تے کیوں جڑو پیدا کرے وہ اس جسو ہو سکے جڑو پیدا نہیں کر سکتا پھر کیوں تم سمجھتا نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ تو جے کدے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتہ نہ شمار کرن لگیں تا شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ تعالیٰ اس نامی جانے جو کچھ تم اولے کریں تو اس نامی جو کچھ تم باندھے کریں والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تو یہ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے جنہوں کی عبادت کریں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا بلکہ وہ تو آپ پیدا کیا ہوئے أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون वे मुर्दा زندہ نہیں नहीं तो उन्होंने इतनी भी खबर नहीं जो मुर्दा कब्र से कद कठा إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تھارو خدا خدا ہے پر جڑا لوگ آخرت نہ نہیں منتا ان دل نمکر رہے ہیں وہ تکبر کر رہے ہیں لا جرم ان يعلم ما لے جانو میں إنه لا يحب المستكبرين یا گل یقینی ہے جی اللہ تعالیٰ اس نامی جانے جو کچھ یہ اولے کریں تو اس نامی جو کچھ یہ باردہ کر گئے کریں بے شک وہ تکبر کرن علمہ پسند نہیں کرتو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا أساطير الأولين تو جس ویلے انہوں نے جائے کہ تھارا رب نے کی چیز نازل کی جواب دے وی پچھنا لوکاں کا قصہ کہانی يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون اس سے وہ نتیجو بیگو کہ انہوں نے قیامت کے تیڑے اپنا پار بھی پورا پورا چانا پوئیں گا کہ کچھ انہوں لوگوں کا پار بھی جنہوں نے بجن علم تھی گمراہ کر رہے ہیں سنو مجھ پیڑو پار ہے جڑو یہ چاہیں گا قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخض عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون یقیناً انہوں نے پہلا لوکاں نے بھی بڑی چال چلی تھی پھر اللہ نے انہوں کی ساری عمارت جڑ نیت ہی پٹ چھوڑی تو انہوں کا اوپروں انہوں پر چھت ہی صداب ہو گئی تو انہوں پر اتوں عذاب آ گیا جتوں انہوں نے خیال بھی نہیں تھو يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين في القيامة يتعنى اللہ تعالیٰ انہوں نے ذریل کرے وہ تب پوچھے وہ میرا بے شریک کیتے ہیں جن کا بارہ مطم کوڑ کرے میں تھا جن لوگوں نے علم عطا ہوئے تھو وہ بول پوئیں گا اج تک بلا شبہ ساری زلالت اور سختی کافرہ وری ہے الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون جنہ کی فرشتہ اس عالم جان کڈے جوے اپنے اوپر ظلم کرتا ہوئے اس صلح میں صلح کی گل رکھے گا جہاں جی ہم تک کہے برائی کرا ہی نہیں تھا کیوں نہیں تم جو کچھ بھی کریں تھا اللہ تعالیٰ اس نے خوب جانے تو فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْتَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اور تم جہنم کا دروازہ سے بڑھ جاؤ تو انہیں صدا قصے میں رہنو ہے تو کتنوں پیڑوں ٹھکانوں ہے تکبر کرنا رہنگو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين لوکانا کیوں جائے لوگ تھارا رب نے کی نازل وہ کہیں بڑی خیر نازل کی جنہ لوکاں نے نیکی کی ان واسطہ دنیا میں بھی نیکی ہے اور آخرت کو کار مجھ جی سر سے ہے پرہیزگارا کو کار کتنی چنگو ہے جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين يعني صدا على بعض جنم جنموں انہوں کے ہیش نیر بغتی میں گی اس میں انہوں واسطے ہر وہ چیز بہگی جس کو انہوں کو روح کرے گو اللہ تعالیٰ فریضگاروں نے اس رب بدلو دے الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنن فرشتہ اس عالم جان کڈے جے وے پاک صاف وے فرشتہ کے یہ تھارا واسطے سلامتی سلامتی ہے تم ان عملہ کے بدلے جن جنت میں داخل ہو جاؤ جڑا تم کرے میں تھا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون یہ کہاں یہ ڈیک مائیں بس اس سے ہی جی انہوں کو فرشتہ آجے یا تھارا رب وہ حکم آ جائے انہوں لوگوں نے بھی اس سے رکھیو تو جڑا انہوں تے پہلنا تھا تے انہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذری بھی ظلم نہیں کیو بلکہ وہ آپ بھی اپنے اوپر ظلم کرے میں تھا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور انہوں نے انہوں نے برا عملوں کی سزا لبی تو اس عذاب نے انہوں نے آ کھیرے جس کی وہ حاصل دامے میں تھا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حظمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم هل على الرسل إلا البلاغ المبين تو شرک کرن على لوگ کے کہ جے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 معبود سے بچتا رہو تو پھر ان پھر انہوں بھی بچوں کچھ آنا تے اللہ نے ہدایت نصیب کی تو کچھ ویں جنہ پر گمرائی ثابت ہو گئے رہ گئی تو تم زمین میں ٹرو پھرو پھر تک لیو جی جھوٹ سمجھن آلاں گو کسو پیڑو انجام گو ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پویں تم ان کی ہدایت کی مجھ اٹک رکھیں ور اللہ تعالیٰ اس شخص نہ یقیناً ہدایت نہیں دے تو جس نہ وہ گمراہ کر دے تو نہ ہی ان کو کوئی حمایتی ہے وہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون تو یہ زور نہ آ اللہ تعالیٰ کی قسم کرے کہ جڑو آدمی مر جائے اللہ تعالیٰ اس نا کدی بھی زندہ نہیں کر آہو کیوں نہیں یہ سچو وعدو اللہ نے اپنے اوپر ضروری کیو ہوئے ہے اور مجھ لوگ جانتا نہیں سمیا المین اللہ تعالیٰ اس گل نہ صاف صاف بیان کر دیا ہے جس میں یہ اختلاف کریں اور اس واسطے تازہ کافرانہ پتہ لگ جائے کہ وہ واقعی جھوٹا تھا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ہم جس ویلے کسی چیز کو ارادہ کر لیا پھر آنا بس اتنو کہنو ہے جی ہو جا بس وہ ہو جائے والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون جن لوگوں نے بس اللہ تعالیٰ واسطے اپنو وطن چھوڑیو اس نے بعد کہ انہوں پر ظلم ہوا تو ہم ضرور انہوں نے دنیا میں چنگی جگہ دیں گا اور آخرت, ہوا اجر پہ بہت ہی بڑو ہے افسوس کدے میں جان لیتا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون یہ ایسا لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیو تو یہ اپنا رب ہی پر بھروسہ کریں وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي عليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھارا تے پہلا بھی مردانہ ہی رسول بنا کے چلاتا رہا ہاں۔ جنہ ور ہم وہی کرا تھا تے تم علم آلن کو پوچھ لیو جے کر تم نہیں جانتا بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون یہ رسول نے صاف صاف دلیل تک کتاب دے کے چلایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تھارا ور یہ نصیحت نامو نازل کیو ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے وہ چیز کھول کے بیان کر دیں جڑی انہوں در نازل کی گئی ہے تاکہ وہ اس پر غور کریں أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون تو کیوں جڑا لوگ یہ پہلی چال چل رہے ہیں وہ اس گل پہ بے فکر ہو گیا ہیں جی اللہ تعالیٰ انہوں نے زمین میں تسا چھوڑا ہے تو انہوں نے اتوں عذاب آپ ہوئے جی تو انہوں نے خیال بھی نہ ہوئے او یخصدہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا اللہ تعالیٰ انہوں نے ٹرتا پھرتا اپنی پگڑ میں لے لیا تو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نہ آجز نہیں کر سکتا او یخصدہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم یا وہ انہوں نے ڈرا ڈرا تَبِشَتْ لیا تو بے شک تھارو رب بڑی شفقت والو مجھ مہربان ہے أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفَجَّأُ ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون کیوں؟ یہ تکتہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے جڑی جوی چیز پیدا کی ہے اس کی چھان سجد کھبے لف, لف گئے اللہ تعالیٰ کے سجدوں کرے تو وہ سارا اللہ تعالیٰ کے آجزیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اسمان ما اور زمین ما جتنا جاندار ہے سارا اللہ تعالیٰ کے ہی سجدو کرے فرشتہ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وے وے اپنا رب تے تے ڈرتا رہے انہاں اوپر ہے وہی کم کرے جس کو انہاں نے حکم کیو جائے کی إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون اللہ تعالیٰ فرماوے تم دو معبود نہ بناؤ خدا تب بس وہ ایک ہی ہے لہذا تم میرا تین درو وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون جو کچھ آسمانہ ماں تو زمین ماں ہے سارا اس سے ہی وہ ہے تو عبادت صدا اس سے ہی وہ حق ہے تو کیوں پھر بھی تم غیر اللہ ڈرے تھارا بھی کئی نعمت ہے وہ اللہ تعالی دیتی ہوئی ہے جس ویلے تھارا ور قائم مصیبت آوے تا تم اس سے اگے فریاد لاوے ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون پھر جس ویلے تارا اوپروں وہ مصیبت چاک لیا تو اے انسانوں تارا بچوں ایک جماعت اپنا رب نال شرک کرن لگ جائیں یذکروا بما آتیناہم فتمتعو فسوف تعلمون تانجے بے ماری دیتی میں نعمتاں کی ناشکری کریں خیر چار تیارا عیش کر لیو پھر تونا تاولا ہی پتو لگ جائے گو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون تو یہ ماری جتی بھی چیزاں ماں ان باطل معبوداں کو اس صلاح میں جنہاں کا بارہ ماں انہاں کچھ علم ہے ہی نہیں خدا کی قسمیں تم جو کچھ بتاؤں بناویں انہاں کا بارہ ماں تو پوچھ لے گئے ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون تو یہ اللہ تعالیٰ واسطے بچیوں کو عقیدوں بناویں حالانکہ وہ پاک ہے اور اپنا واسطے یہ وہ رکھیں جس کو انہوں وہ روح کریں وَإِذَا بُشِّرَ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جس نہ بچی ہون کی خوشخبری دیتی جائے تا اس کو منہ کالو ہی ہو جائے تو وہ ادرو اندر ہی کڑن لگ جائے یہ تو میریوی أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وہ خوشخبری نہ پیڑی سمجھ گیا لوکاں تے چھپ تو پھرے جے ذلالت چالگا اسنا ٹگی رہن دیا یا اسنا مٹی میں گڑ چھوڑے اوہو یہ کتنوں پیڑوں فیصلوں کر رہے ہیں للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم جڑا لوگ آخرت پر ایمان نہیں لیاتا انہوں کی مجھ پہڑی حالت ہے کہ اللہ کی عالی شان صفتیں کہ وہ زبردست ہیں حکمت آلو ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فجيك دي الله تعالى لوگوں گے ان کا ظلم ور فٹ پکڑ کر لے تو تا وہ کسی زندی چیز نہ روح زمین ور نہ چھوڑ تو ور وہ انہوں نے ایک متھی بھی مدت توڑی مولت دے پھر جس ویلے انہوں وہ متھی وہ وقت آ جائے اس ویلے وہ اس نے ایک کڑی نہ پیچھے ہو سکیں تو نہ اگے ہو سکیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبِ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون اللہ تعالیٰ نال کسی چیز جوڑے جنہوں آپ اپنے واسطہ پسند نہیں کرتے ہیں تو انہوں کی زبان چوٹھی گل بیان کرے جب انہوں واسطہ بہتری بہتری ہے اس میں کوئی شک نہیں یقین उन वास्ते यकीन जन्म وہ قسمہ سارا सारा مرے چلایا चलाया گا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم خدا کی قسمیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہلا بھی امت اندر رسول توریا اور شیطان نے انہوں کا پیڑا عمل انہوں نے چنگا کر کے دسیا پھر وہی اج بھی انہوں دوست بنے ہوئے ہیں تو انہوں واسطے دردناک عذاب ہے وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وسلم انہوں انہوں نے یہ کتاب اس اس سے گلو نازل کی ہے تاکہ تم گل نہ کے سامنے واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کریں تو یہ ایمان آنا واسطے ہدایت سے رحمت ہے والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون اللہ تعالیٰ نے اسمان سے پانی بھرایا پھر اس نال وہ زمین جڑی مر گئی تھی پھر زندہ کر شوڑی پھر زندی کر شوڑی بے شک اس ماں انہوں نے لوگ کم آستا ہے جڑا سنے بڑی نشانی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين تو بے شک مال چوکر مامی تھارا واسطہ بڑی سبق کی گل ہے ہم تونا انہاں دا ٹیڈ وچوں گواہ ہے لو بشکاروں پین جو نیش دودھ دیاں جس پین آلا گٹ گٹ پیجیں ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون تکھجور اور داخلہ میوہ بچویں کہ تم اس بچو نشالی چیز تے کھان کی چنگی چیز بھی بناویں بے شک اس ماں ان لوگوں واسطے بڑی نشانی ہے جڑا عقل تے کم لے اوحا ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون تے تھارا رب نے یاری کا دل میں یا گل باشوڑی جے تو پہاڑا ماں تے بوٹا ماں تے لوکاں کی بنائی ہوئی عمارتاں ماں اپنا گھر بنا لے ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون پھر ہر قسم کا میوہ و رس چوستی پھر اپنا رب گا اس رستہ ور چلی جا تو اپنا رب گا آسان رستہ ور چلی جا اس کا ٹھڈ بچوں پین کی چیز نکلے جس کا کنی کنی رنگ میں اس میں لوکاں واسطہ ہے شفا ہے غور و فکر کرن آلا واسطہ ہے اس میں بھی بڑی نشانی ہے واللہ خلقہم تم میں ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد عين شيئا إن الله عليم قدير اللہ تعالیٰ نے تم پیدا کیا ہے پھر وہی تونا وفات دے تو تھارا بچوں کچھ قصہ ہیں جڑا بڑے ہوں گی نکمی عمر توڑی پچا دیتا جے جس کر گئے انہوں کو یہ حال ہو جائے کہ ایک چیز جانتے بعد بھی نہیں جانتا بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننا لو قدرت آلو ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقُ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ایسا اللہ تعالیٰ نے تھارا کچھ کچھ روزی بعد بادو دیتو ہے پھر جنہوں لوگ ماں کشائش نصیب ہوئی ہے وہ اپنی روزی اپنا ماتحت غلام غلامہ در اس طرح نہیں پھیر سکتا کہ وہ اس ماں برابر کا حصے دار ہو جائیں تو کیوں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتہ دن مکر والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله تعالى نے تھارے واسطے تھاری جنس بچوں بیوی پیدا کی تھاری بیویاں تے تھارا واسطے پوت پوترا پیدا کیا تو اس نے توڑا چنگی چنگی پاک چیزاں گے روزی عطا فرمائی تو کیوں پھر بھی لوگ باطل ور ایمان لیا گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا وَيَعْبُدُونَ مِن من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون تتم الله تعالى واسطے مثال نبيان کرو بشك الله تعالى جانے तो तुम नहीं ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرے ایک غلام ہے جڑو کسی کی ملکیت میں ہے اس نے کسی چیز پر کچھ بھی اختیار نہیں تو ایک وہ آدمی ہے جس نے انہیں اپنے اپنے کونوں خوب روزی دیتی ہوئی ہے پھر وہ اس بچوں بند ہے خوب خرچ کرے کیوں یہ برابر ہو سکے ساری صفت اللہ تعالیٰ ہی ہے بلکہ بچوں مجھ لوگ جانتا نہیں وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله تعالى ایک اور مثال بیان فرماوے جی دو بندہ ہیں ایک کلو چلو ہے کچھ کم نہیں کر تے وہ اپنا مالک ور پہاڑ بنے اس نہ اس کو مالک جت بھی چلاوے وہ کوئی چنگو کم کر کے نہیں آتو کیوں یہ آدمی تو وہ آدمی آپس میں برابر ہو سکے جو عدل انصاف کو حکم کرتو ہوئے تو بس اتنو ہے کہ وہ اکھ پلکارا ماں ہو جائے بس اتنو ہے کہ وہ اکھ پلکارا ماں ہو جائے گی یا اس دن میں کٹ وقت ماں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنا لو ہے واللہ من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ نے تم تھاریاں شکم تے اس طرح پیدا کیا کہ اس ویلے تم کچھ نہیں جانے تھا تے اس نے تھارا واسطے کن تے اکھ اور دل بنایا تاج تم شکر کریں ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون کیوں انہوں نے زمین تا اسمان کا بشعار کھڑا کیا وا پکھیروں نے تو انہوں نے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھمتو بے شک اس میں ایمان آلہ واسطہ ہے بڑی نشانی ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعْلَ لَكُمْ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستصفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله تعالى ترى واسطة ترى گھر بسن کی جگہ بنایا تو اس نے تھارا واسطے چوکھاں کی چمڑی کا گھر بنا دیتا جڑا تونا ڈیرو چان آلے تیڑے تو ڈیرو لان آلے تیڑے اولا لگے تو انہوں کی ان تے بر اور جت تے تھارا واسطے گھر کو طرح طرح وہ سمان نالے ایک مدت توڑی کم آنی چیز بنائی والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی بھی کچھ چیزیں واسطے چھان بنائی تو اس نے تھارا واسطے پہاڑا کلاں بنائی تو اس نے تھارا واسطے کرتا بنایا جڑا تمہ گرمی تے بچاویں تو اس کرتا بھی جڑا آپسی لڑائی میں تھاری حفاظت کرے وہ اس اپنی نیامت اوپر پوری کرے تاکہ تم فرم بردار داری کرے فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين پھر جے کدے یہ منہ پھیری لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارے متھے تو بس صاف صاف پچا دین ہوئی ہے يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ پشانے پھر اس نعمت تے نمکر جائیں اور انما مجھ لوگ تے ہیں کافر وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تو جس طرح ہم ہر ایک امت بچوں ایک ایک گواہ کھڑو کروں گا پھر کافروں نہ اجازت دیتی جائے گی تو نہ انہوں نے توبہ کرنے واسطے کی ہو جائے گا وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ جس لئے ظالم لوگ عذاب نہ تک لیں گا پھر وہ انتیں ہلو نہیں کی ہو جاتے پھر وہ انتیں ہلو نہیں کی ہو جائے گا تو نہ انہوں نے مولت دیتی جائے گی وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون تو جس ویلے مشرق لوگ اپنا بنایا ہوا شریکہ نہ دیکھیں گا ویکھیں گا اے ہمارے ربا یہی ہے وہ ہمارا بنایا ہوا شریک جنہ کی ہم تنہ چھوڑ گئے عبادت کرا ہوا تھا پھر وہ شریک انہ کی گل و جواب دے گا یہ تم بالکل جھوٹائیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تو اس جانے یہ اللہ تعالیٰ کے فرم برداری کی گل رکھے گا تو وہ جڑی کوڑی گل بناتا رہے تھا وہ ساری ہوا ہو جائیں گے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون جن لوگوں نے کفر کیا اور بے دوجہ نامی اللہ کا رستہ دے روکتا رہا ہم ان واسطے عذاب عذاب ور عذاب وہ بادو کرانگا اس فساد کی وجہ سے جڑو یہ کرے میں تھا میں کل شہیدن بک شہیدن تو جس طرح ہم ہر ایک امت ماں خود اس سے بچوں اس کے خلاف ایک گواہ کرو کروں گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم توڑا ان سارا ور گواہ بنا کے لے آں گا تو انہیں تھارا ور یہ کتاب نازل کی ہے جڑی ہر چیز نہ کھول کھول کے بیان کرنا لی ہے تو مسلمانوں واسطے ہدایت اور رحمت نالے خوشخبری گزری ہوئے ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر بالمكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنگو تحسان کرنگو اور قرابت دارانا مالی مدد دینگو حکم دیں تو وہ بے حیائی کی گلنا تے برا کم اور ظلم کرن تے ٹھاک وہ تمہیں سمجھاوے تاں جی تم نصیحت حاصل کریں نہ توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ نہ اپنو زامن بنا چکیا وے تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نہ یقین جانے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّ هي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تمہیا تم اس کا سیری آرو نہ ہو جائیو جس نے مضبوط کتن کے بعد اپنا سو توڑ گئے ٹوٹا ٹوٹا کر چھوڑیو کہ تم اپنی قسمانا آپس میں فساد وہ ذریعہ بنا لیں جب ایک جماعت جماعت سے بد زوراور ہو جائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بس تھاری ازمائش کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تیڑے تھارے سامنے ان چیزوں کی حقیقت کھول دیا وہ جنہوں متم اختلاف کرے میں تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كلمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون جے کدے الله تعالى چاہتو تو تم سارا نہ ایک کئی جماعت بنا شورتو ور وہ جس نہ چاہے گمراہ کر دے جس نہ چاہے سدھا راستہ ور لا دے اور تھارا عملوں کا بارہ ماں تم نے ضرور پوچھو جائے وہ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عظيم تو تم آپس میں اپنی قسمانا فساد گزریو نہ بناؤ کہ کدھا کوئی قدم جم جانتے بعد ترنج نہ جائے تو تونا اللہ تعالیٰ کا رستہ تے روکن کا پہڑا نتیجہ کو مزو چکنوں کو ہے تو تم بہت بڑا عذاب کا مستحق ہو جائیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَزْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تو تم اللہ تعالیٰ کا معاہدہ نہ دنیا کا تھوڑا جا ملور نہ بیچو یقیناً اللہ تعالیٰ کو لیں جو کچھ ہے وہ تھارا واسطے بہتر ہے جے کرتا ہوں علم ہے ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جو کچھ تھرا کول ہے وہ مک جان والو ہے تو جو کچھ اللہ تعالی کول ہے وہ باقی رہن والو ہے جڑا لوگ ثابت قدم رہا ہم انہوں نے ضرور عملہ अमला بہترین بدلو बदलो گا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نیک عمل جڑو بھی کریں وہ مرد وے یا کالسری بس شرط یہ ہے جب وہ مومن وے ہم اسنا ضرور پاک زندگی دیاں گا تو ہم ضرور انہاں انہاں چنگا عملوں کی جزا دیاں گا فَإِذَا قَرَقْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو جس وقت تم قرآن پاک پڑھن لگیں اس وقت تم ردیا و شیطان کی اللہ تعالیٰ کو پناہ مانگ لیا کرو انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون اس وقت انہا لوکاں ور کچھ زور نہیں چلتا جڑا ایمان لے آیا اور وہ اپنا ربی ور پروسو کریں إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اس इसको जोर बस उन्ना वरी चले जेड़ा उसना दोस्त बनावे تو جڑا اپنا رب نال शिर्क کرے وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالون إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون جسلام کسی آیت کی جگہ آیت بدلا لیا اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانے جو کچھ وہ نازل کرے تا یہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ تو پلے تے گل بنا لے نہیں بلکہ بچوں مجھ لوگ جانتا ہی نہیں قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اس قرآن نہ میرا رب کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے برحق نازل کیو ہے تاکہ اللہ تعالی ایمان آلانا ثابت قدم رکھے اور مسلمان واسطے ہدایت तब खुशखबरी ہو جائے ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين تم خوب جانا کہ یہ کافر اس راکے یہ انہوں نے یہ انہوں نے ایک آدمی سکھا جائے حالانکہ یہ جس آدمی نال یا غلط گل جوڑے اس کی بولی تے اجمی ہے اور یہ قرآن تے صاف صاف عربی زبان میں ہے أليم بلا شبہ جڑا لوگ اللہ تعالیٰ کی آئتہ اور ایمان نہیں جاتا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب نہیں کرتو تو ان واسطہ دکھ دینا لو عذاب ہے انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات اللہ و اولائک هم الكاذبون چوکسی گلتا بس وہی لوگ بنا میں جڑا اللہ تعالیٰ کی آیتہ و ایمان نہیں لیاتا تو یہی لوگ چوٹھائیں من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله جڑو آدمی ایمان قبول کرن تے بعد اللہ تعالیٰ کفر کرے سوائے اس آدمی تے جڑو مجبور کر دیتو جائے جبکہ اس دل ایمان ور پکو رہے ہاں ور وہ آدمی جڑو دل کھول گئے کفر کرے پھر اس لوکاں ور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے گو تو ان بہت عذاب ہے ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين یہ اس گلوں انہوں نے دنیا کی زندگی نہ آخرت تے سر سمجھو تے اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرن آلانا یقیناً ہدایت نہیں دیتو أولئك الذين قبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون یہ لوگ کے جن دلاور کنہر اور اکھاور اللہ تعالیٰ نے مور لا چھوڑی ہے تو یہی لوگ غفلت مبیا ہو لا جرم أنهم في الآخرة هم اس میں کوئی شک نہیں جی یہ لوگ آخرت میں ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یقیناً تھارو رب انہوں لوکاں واسطے جنہاں نے مصیبت چلن کے بعد ہجرت کی پھر اللہ تعالی کا رستہ میں جہاد کیو تو وہ ثابت قدم رہا بے شک تھارو رب اس نے بعد بڑو بخشن ہارو مجھ رحم والو ہے يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يغلمون جس جڑے ہر شخص اپنی طرف داری میں چھڑو کرتو ہے وہ تو ہر شخص نہ اس کا کیا وہ پورو پورو بدلو دیتو جائے وہ تو انہوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کیو جاسے وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ تعالیٰ ایک بستی آلان کی مثال بیان کرے جڑا بڑا ہی امن اطمینان نال رہے تھا انہوں کی روزی ہر رج گیا آ رہی تھی پھر انہوں نے اللہ کی نیامتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سخت کال ڈر وہ مزو چکھاؤ ان پیڑا کرتوتوں کی وجہ سے جڑا وہ کرے ہوئے تھا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون تو انہوں کو لے انہوں نے بچوں ایک رسول آئے پھر انہوں نے اسنا چھوٹو کہہ دیتو پھر انہوں نے عذاب نے آ پکڑے اور وہ ظالم تھا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون بس اللہ تعالیٰ نے تونا جڑی حلال تے پاک چیز دیتی ہوئی ہے تب انہ بچو کھاؤ تے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر کرو جے کر تم اس سے عبادت کریں إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم نے तो थारे اوپر چھڑو مردار تے बख्ती رکھت تے سور को ماس اور وہ چیز حرام کی ہے جیڑی غیر اللہ نہ کر دیتی جائے اور جڑو بے بس ہو جائے جبکہ وہ جبکہ نہ وہ سواد لین آلو نہ دوں بدن آلو پھر اللہ تعالیٰ بخشن آلو مجھ مہربان ہے ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تم اپنی زبانوں جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اس طرح نہ کو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تم تے بنا گئے اللہ تعالیٰ پر چوٹھیں گل لان لگ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جڑا لوگ پلے بنا گئے اللہ تعالیٰ پر چوٹھیں گل لاوے وہ کدے کامیاب نہیں ہوتا علیم یا تھوڑی جی ایش ہے پھر تے ان دردناک عذاب ہے وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تعالى يهودين ور وہ چیز حرام کی تھی جنہی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تھارا سامنے بیان کر دیتی ہیں تو انہیں انہوں کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے ہوئے تھا ثم ثم ان ربك عملوا السوء بجهالة تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم پھر بے شک تھارو رب انہاں لوکاں واسطے جنہاں نے جائل پونا ماں برا کم کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو اپنی حالت ٹھیک کر لی اس کے بعد یقینا تھارو رب بڑو بخشن والو مجھ مہربان ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑا پیشوا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تو سب تے ایک پاسے ہو گئے حق ور قائم ہونا لا تھا تو وہ مشرقہ بچوں بالکل نہیں تھا شاکرا لینعمی اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی نعمتہ میں شکر گزار تھا اللہ نے وہ چن لیا تھا تو اس نے انہوں نے سدھا رستہ کی ہدایت دے دیتی تھی وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ تو ہمارے دنیا میں انہوں نے بہتری عطا کی تھی اور آخرت مطبعے واقعی نیکو کارم ہوئے گا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إليك أن اتبع من إبراهيم حنيفا وما كان المشركين فرعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا دروئی کی تم ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کی پیروی کرو جڑا سب کئی سے ایک پاس ہو گئے حق پر قائم ہو گیا تھا تو وہ مشرقہ بھی چنی تھا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بار کا پیارا کی تعظیم کہ بس ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جڑا اس کا بارہ ماہ اختلاف کریں تھا تو بے شک تھارو رب قیامت کے تیارے انہوں نے بشکار ان گلنا ما فیصلو کر دیا گو جنہ میں یہ اختلاف کریں ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا رب دا راستہ در حکمت نال تے سونی نصیحت نال بلاؤ تے انہوں نال سونا طریقہ نال بحث کرو بلا شبہ تھارو رب خوب جانے جے کون اس کا راستہ تے گمراہ ہو وہ ہے تے سیدھا راستہ پر چلن آنا نویں وہ خوب جانے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو جے کدے تم بدلو لے اتنو ہی بدلو لیو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے تو جے تم صبر کریں تو یا گل صبر کرنے مرو ہی سرس ہے واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون تم صبر کرو تھارو صبر کرنو تو بس اللہ تعالیٰ کی توفیق نالی ہے تو تم انہوں کی حالت ور غم نہ کرو تو نہ تم انہوں کی چال بازیاں ور تنگ دل ہو جاؤ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بے شک اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کے نال ہے جڑا تقوی اختیار کریں تے جڑا نیکو کار بن گئے صدق اللہ العظیم